اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الكریم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و حلو لقدتم من لسانی یفقہ قولی رب زدنی علماء حرم فرم کی طرف سے آپ سب بہنوں کو خوش آمدید خوش آمدید السلام علیکم ورحمۃ اللہ بہت ہی قابل احترام حج پر جانے والی بہنوں آپ وہ بہت کچھ نصیب لوگ ہیں جن کو اللہ نے اپنا مہمان بنانے کے لیے چنا بہت بہت مبارک ہو آپ سب کو اور اس مبارک سفر پر جانے کے لیے آپ نے بہترین تیاری بھی کی ہوگی جس کے بلاوے پر آپ جا رہی ہیں اس کے معیار کے مطابق آپ نے تیاری کی کوشش کر رہی ہوں گی یہ وہ میزبان ہے جس کو راضی کرنا ہی آپ کا مقصد ہوگا اتنی شدید گرمی ہے لاکھوں پیسے خرچ کیے گھر بار چھوڑا بچے چھوڑے کس کی رضا کے لیے صرف یہی کہ اللہ کو راضی کر کے لوٹیں گے تو پیاری بہنوں اب یہ عہد کر لیں کہ واپس آ کر بھی تا حیات ایسے ہی رہیں کہ اللہ ناراض نہ ہو اس کے حکم کی پیروی سے ایسے ہی کریں جیسے اسے پسند ہے ہمارا معاملات ہمارا رہن ہمارا سہن لباس تمام چیزیں اب اللہ کی پسند کے مطابق ہوں سورہ اللہ آراف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے لوگوں اس کی پیروی کرو جو تمہارے پروردگار کی جانب سے تم پر نازل ہوئی ہے اور اس کو چھوڑ کر اپنے من گھر دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کرو مگر تم کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو انسان کو اللہ حیاتی فطری جذبات عطا کیے جس کی تکمیل کے لیے اس کو لباس کی احتیاج ہوتی ہے آئیے دیکھتے ہیں پیدا کرنے والے نے لباس کے لیے اپنے بندوں کو کیا ہدایت فرمائی سب سے پہلے تم دیکھتے ہیں کہ لباس جو ہے جو شخصیت کا آئینہ ہوتا ہے لباس اس کے بغیر کوئی گفتگو کے لباس شخصیت کا پہلا آئینہ ہوتا ہے بغیر کوئی گفتگو کیے کسی کو دیکھ کر یہ رائے قائم کی جا سکتی ہے کہ پڑھا لکھا ہے ان پڑھ ہے شہری ہے دیہاتی ہے دیندار ہے یا سیکولر ہے اور پھر یہ بھی دیکھتے ہیں ہم کہ ایک مسلمان عورت سے ہمارا مشاہدہ ہے کہ دنیا کے کسی بھی حصے میں کوئی عورت اسلام قبول کرتی ہے تو اس کے لباس میں غیر معمولی تبدیلی نظر آ جاتی ہے گویا لباس پر اثر ڈالنے والے تمام عوامل میں سب سے مؤثر عمل جو ہے مذہب ہے خصوصاً اسلام جو انسان کو اندر اور باہر سے مکمل طور پر بدل دیتا ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے اولاد آدم سورہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے اولاد آدم ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے تمہارے قابل تاکہ تمہارے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے اور تمہارے لیے جسم کی حفاظت اور اس کی زینت کا ذریعہ بھی ہو اور بہترین لباس تخوا کا لباس ہے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے شاید کہ لوگ اس سے سبق حاصل کریں اے بنی آدم ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں پھر اسی طرح فتنے میں مبتلا کر دے جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا تھا تاکہ ان کی شرم گاہیں ایک دوسرے کے سامنے کھولے وہ اور اس کے ساتھ ہی تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے اللہ تعالیٰ نے لباس کو نشانیوں میں شامل کیا تو گویا سطر کا ڈھانکنا اپنی مرضی پر موقف نہیں ہے بلکہ یہ لازم ہے سطر کا نہ ڈھانپنا بھی بے حیائی کی ایک شکل ہے اس لیے تاکید سے اس عمل کو روکا گیا سطر کو مکمل طور پر ڈھانپنا نماز کی ادائیگی کے لیے شرط قرار دیا عمر اور حج کے لیے حالت احرام میں بھی خواتین کا لباس مکمل طور پر ان کے سر سطر کو ڈھانکنے والا رکھا گیا پیاری بہنوں پھر سوچیں حج و عمرہ جیسی عبادت میں بال بھی نظر نہ آئے تو عام زندگی میں ہم کیسے نامحرم کے سامنے جا سکتے ہیں اور احرام ساتر لباس اور ساتر ہونے کے لیے ضروری ہے نیچے سے جل کے رنگت ظاہر نہ ہو ایک دفعہ حضرت عائشہ کی بہن حضرت اسما باریک لباس پہنے ہوئے تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی آپ نے فوراً پھیر لیا اور فرمایا اسما جب عورت جوان ہو جائے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ منہ اور ہاتھ کے علاوہ اس کے جسم کا کوئی حصہ نظر آئے لباس اتنا چست نہیں ہونا چاہیے کہ ایسا لباس پہننے والی خواتین کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں وعید سنائی فرمایا وہ عورتیں جہنمی ہیں جو کپڑے پہن کر بھی ننگی نظر آئیں ایسی عورتیں نہ جنت میں جائیں گی اور نہ جنت کی خوشبو پائیں گی حالانکہ جنت کی خوشبو بہت دور سے آتی ہے تو پیاری بہنوں فیشن حرام نہیں ہے بلکہ بے شرمی حرام ہے ایسا فیشن جو حیا کے تقاضے پورے نہ کرتا ہو جو لباس سطر کو نہ ڈھانکے وہ حرام ہے بغیر آستینوں کے خمیز کھلے گرے بان کھلے چاک فیشن نہیں ہے بلکہ یہ بے حیائی ہے ایسے پجامے اور شلوار جو ٹانگے مکمل طور پر نہیں ڈھکتے اور ایسا جس لباس جس میں جسم کے تمام ابھار نمایاں ہوں وہ لباس کے نام پر بے لباسی ہے ممنوع ہے جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا اور اقرار کر لیا تو لازماً اس معبود کے احکام کی پابندی کرنی ہوگی اسلامی تعلیمات کے مطابق خواتین اور مردوں کو ایک دوسرے کے رنگ ڈھنگ اختیار کرنے کی تاکید اختیار نہ کرنے کی تاکید کی گئی ہے حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرد پر لانت فرمائی جو عورتوں کا لباس پہنے اور ایسی عورتوں پر لانت فرمائی جو مردوں کا لباس پہنے اور لانت کے معنی اللہ تعالیٰ کے رحمت سے دور ہو جانا ہے عورت کے لباس میں گھر سے باہر نکلتے ہوئے ایسی زیب و زینت کا اظہار نہیں ہونا چاہیے کہ وہ مردوں کی توجہ کا مرکز بنے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور اپنا بنا سنگھار نہ دکھائیں بجہ جس کے کہ خود ظاہر ہو جائے اپنے سینوں پر اپنی اوہنیوں کے چل ڈالے رکھیں مزید حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کہ اگر تمہیں کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگ لیا کرو لوگوں کے سامنے عورت کر اپنے چہرے کو چھپانا بھی ضروری ہے تو ہم یہ سوچتے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں قابل احترام ہیں تمام امت کی مائیں ہیں تو ان کے لیے جب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل کیا تو آپ اور ہم تو ہمارے لیے کتنی سوچنے کا مقام ہے اب ہم حج جیسی جگہ بحث کرنے جا رہے ہیں اور آپ لوگوں کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ واپس آئیں تو آپ کے زندگی بدل چکی ہو آپ کا رہن سہن بدل چکا ہو آپ کا لباس بدل چکا ہو جیسے پہلے زندگی گزارتی تھی اس سے بالکل ہٹ کر زندگی گزاریں ایسے کہ اللہ آپ کا حج قبول ہو جائے حج مبرور اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے کہ آپ جب واپس آئیں تو آپ ہر قدم قدم پر یہ سوچیں کہ میں حج کر کر آئی ہوں میں اللہ کو راضی کر کر آئی ہوں اب مجھے ایسے نہیں رہنا ہے ہر قدم پہ آپ کو شیطان بہکائے گا جگہ جگہ آپ کو شیطان جو جو ہمارا کھلا دشمن ہے جو بہیائی کا حکم دیتا ہے جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے حضرت آدم اور ہمارے ماں اور باپ کو جنت سے نکالا اور سب سے پہلے جب ان کو جب بہکایا تو اللہ تعالیٰ ان کے ان کے جسم پر ان کے کپڑے اتار دیے تو پہل ہے شیطان کا حربہ ہی اور جو ہے بے حیائی پھیلانا ہے اور بے لباس کرنا ہے تو آج ہم کو سوچنے کا مقام ہے کہ آج ہم کس جگہ کھڑے ہیں ہمارا لباس کیسا ہے ہماری بچوں کا لباس کیسا ہے ہماری چھوٹی بچیوں کو آج ہم بے حیائی کے کپڑے پہنا کے نکلتے ہیں گرمی کے نام پر ہم ان کے آستین اتار دیتے ہیں آستین بالکل باریک کپڑے ہوتے ہیں کہ ہم یہ نہیں سوچتے ہیں دنیا کی گرمی ہم سے برداشت نہیں ہو رہی تو ہم آخرت کی گرمی جہنم کی گرمی جہنم کی آگ کیسے برداشت کر پائیں گے تو سوچیں کہ ہم اتنے بڑے سفر پر جائیں اور جب واپس آئیں تو ہماری زندگی ویسے ہی گزرے جیسے اللہ کو مطلوب ہے اللہ نے جیسے گزارنے کا ہمیں طریقہ بتایا سمے نہ وطانہ والے پیکر بن جائیں ہم لوگ اور آپ ایسے ہی بن کر آئیں جیسے اللہ تعالیٰ کو پسند ہے لباس ایسا ہونا چاہیے کہ سطر بھی ٹھیکے خوبصورت بھی لگے گویا انسان شعور اور لباس اور جانوروں سے منیز کرتا ہے جانور بے شعور اور بے لباس ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو لباس عطا فرمایا جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کا حامی اور مددگار اللہ ہے ان کو تاریکیوں سے روشنی میں لاتا ہے ان کی اس میں زندگی کے کسی بھی شعبے میں اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑا اور اللہ تعالیٰ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں تنہا نہیں چھوڑا تو ہمیں بھی چاہیے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہچان بتائی ایک مسلمان عورت کی پہچان بتائی اور اس کا طریقہ بتا دیا کہ ہمیں اس طرح زندگی گزارنا ہے کہا جاتا ہے کہ انسان جنگلوں میں بڑھانا رہتا تھا پھر آہستہ آہستہ محتم دن ہوا اس نے لباس پہننا شروع کیا لیکن سوال کا جواب اللہ تعالیٰ قرآن میں دیتے ہیں اے آدم ہم نے تم پر لباس نازل کیا تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھاکے اور تمہارے لیے جسم کی حفاظت اور زینت کا بھی ذریعہ ہو تو پھر ہم کیوں اپنے لباس اتار رہے ہمارے کپڑے کہاں جا رہے ہیں مسلمان ہیں مسلمان اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں مسلمان بنایا مسلمان کی پہچان بتائی تو آج ہمارے میں اور ہمارے ہمارے لباس میں اور یہودیوں کے لباس میں کوئی فرق نہیں رہا تو پیاری بہنوں جب ہمارا لباس ایسا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور ہم جب حج کر کے واپس لوٹیں تو ہوئے طریقے پر گزرنے والا اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر ہی ہو اور اللہ تعالیٰ ہمارے آنے کو اور ہمارے حج کو قبول فرمائے اور جب ہم واپس لوٹے تو ہماری زندگی بھی بالکل بدل جائے نہ ہمارے ہمارا جسم اور ہمارے لباس اور ہمارا اوڑھنا بچھوڑنا ہمارا رہن سہن یہ سب کچھ ہمارا اللہ تیری رضا کے لیے ہو جائے ہمارے بال بھی جو ہے عورت کے بال بھی سطر میں شامل ہیں جب حج کے موقع پر جب جب ہمارے بال نظر آتے ہیں تو ہمیں یہ فکر ہوتی ہے کہ بال نظر آ گئے بال ہمارے نظر آ جائیں تو ہمیں دم دینا پڑے گا تو یہ تو ہمیں ساری زندگی کے لیے ہے یہ ہماری چیز یہ ہمارے تو ساری زندگی ہی اپنے آپ کو چھپانا ہے عورت کے معنی ہی چھپی ہوئی چیز کے ہیں پھر ہم کیوں اپنے آپ کو اس طرح بے حیائی کے راستے پہ لے کر آئیں بے حیائی کا حکم تو صرف شیطان دیتا ہے اللہ تعالیٰ بے حیائی سے بچاتا ہے اور اپنے لباس میں گھر سے نکلتے ہوئے بھی زیب و زینت کا اظہار نہیں ہونا چاہیے اور تاکہ وہ مردوں کی توجہ کا مرکز نہ بنے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین